عنایت فرمائی ہے اور ہمیں اس کے شر سے بچا جس کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے کیونکہ تو ہی فیصلہ فرماتا ہے اور تجھ پر کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہو سکتا جس کی تو سرپرستی فرمائے اور وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا جس کو تو اپنا دشمن قرار دے لے تو بڑی ہی برکت والا ہے اے ہمارے رب اور بہت ہی بلند و برتر ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں اے اللہ کافروں کو عذاب دے جو تیری راہ سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے اولیاء سے برسر پیکار ہیں اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما اور ان کے باہمی تعلقات کی اصلاح فرما ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر اور ان کے قلوب میں ایمان و حکمت پیدا کر اور ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جمع دے اور ان کو توفیق عطا فرما کیے یہ تیرے اس عہد کو پورا کر سکیں جو تو نے ان سے لیا ہے اور ان کی مدد فرما اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اے معبود حقیقی ہماری التجائیں سن لے اور ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے نماز حاجت جب بھی آپ کو کوئی چھوٹی یا بڑی ضرورت پیش آئے خدا کے حضور کھڑے ہو کر دو رکعت نفل سلاۃ الحاجہ پڑھیے اور پھر حمد و ثنا اور درود پڑھ کر یہ دعا پڑھیے خدا سے توقع ہے کہ وہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی کو خدا سے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھ کر خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر خدا سے یوں دعا کرے لا الہ الا اللہ اللہ الحلیم سبحان رب رب العرش العظیم والحمد للہ العالمین اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا حاجه هي لك ردا الا قضيتها يا ارحم الراحمين ترمذي خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا ہی بردبار اور بہت ہی کرم فرمانے والا ہے پاک و برتر ہے خدا عرش عظیم کا مالک شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے خدایا میں تجھ سے ان چیزوں کی بھیک مانگتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی ہیں ہر بھلائی میں حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں خدایا تو میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی دکھ اور غم دور کیے بغیر نہ چھوڑ اور میری کوئی حاجت جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پوری کیے بغیر نہ رہنے دے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے